کا یہ جلسہ عام روحانی عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے موقع پہ محترم برادرم امجد صاحب انہوں دے رفقا کار نے منعقد فرمایا ہے اللہ تعالیٰ انہوں دی خدمت میں شرف قبول بخشے جناب علی اس وقت حالات کی ضرورت پیش نظر جس موضوع ہوتے جناب نال مخاطب رہا گا عنوان ہے ہم دھرنے میں شریک کیوں نہیں ہوئے کچھ اپنے کام فام کی طرفوں کچھ دوسرے اینا دی طرفوں یہ اعتراض اٹھتا رہا ہے وہ جی نبوت دا مسئلہ ہے چشتی والے اندر بیٹھے نہیں پتہ نہیں کدو نکلنے یہ میں مستقل رد کرنا چاہتا اور ایسا رد کراگا روئے زمین دا بولنا بند کر دیا حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ تو سب محسوس کرو گے کہ اعتراض تو یہ ہوتا تھا کہ یہ کیوں نہیں نکلے اب اعتراض پلٹ جائے گا کہ یہ کیوں نکلے نہ پلٹے تو پھر صرف شریعت کے سمجھ کی لوڑ ہے سیانے آدھے پیڑے رو لو چپ چنگی اگر سڈے اعتراض نہ ہوتا تو سانو کوئی لوڑ نہیں سی بولن کی اصے اپنے روش سے چل رہے ہیں سلف صالحین دے طریقے دے مطابق لیکن جب کوئی کسی گھر بیٹھے نو ستاوے کوئی اعتراض کرے تو پھر اگلے دا حق بنتا ہے کہ اپنا دفاع کرے نا جی آخر ہوں سانوں اگلے یہ نہ سمجھ کہ انہوں کا نبوت نال تعلق کوئی نہیں بات یہ ہے کہ ساری فکر بہت بلند اینی بلند آ کہ ہزور د جوڑے پاک کا سدکا سوا لکھ نبیا اور سوا لکھ صحابہ اور تمام سلف صالحین کی تعلیمات کا نچوڑ ہے اسا ہر کسی نو چیلنج کر سکنے ہیں سانو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا اگر ہے کوئی مائی دلال اگر سامنے نہیں آتا میری کیسٹ پیش کر دو اگر میری کیسٹ دا جواب ہو جائے میں توبہ کر کے جنگل نکل جاؤں یہ مرلی کسی منہ دے منہ دی مرلی ہوے او بولے نہیں سمجھ لگی کسی کے منہ مرلی بجا اپنے منہ کی مرلی بجانے ہم کسی کی نہ مرلی بنے ہیں نہ بن سکتے ہیں حضور سے جوڑے پاک دس عقل بے مایا امامت کی سزاوار نہیں راہبر ہو زنو تخمی تو زبوں کار حیات فکر بے نور تیرا جذب عمل بے بنیاد بہت مشکل ہے کہ روشن ہو شبے تارے حیات عزیزم اس سلسلے وقت تھوڑا ہے گلا بہت کرنی ہیں میں عنوان کی رکھا ہم دھرنے میں شریف کیوں نہیں ہوئے اعتراض دو طرف سے اٹھا اپنے کام فاموں کی طرف سے اور دوسرے عنادیوں کی طرف سے میرے ہر لفظ ہر جملہ انشاءاللہ شاء اللہ این حکمت فضول نہیں ہونا میں جڑا جملہ بولاں گا لفظ بولاں گا ایمان نال اگر میں اودے تے بولاں میں خود اس دے بھی ترے گھنٹے خطاب کر سکتا مثلا میں کم فہم دا لفظ بول گیا میں انہاں دی کم فہمی دے بولاں دے ترے گھنٹے میں کم فہمی ثابت کر سکتا جنہاں نو عنادی آکھیا میں انہاں دے عناد تے بولاں کے دے تے میں موضوع لا سکتا مقصد یہ کہ میرے کلام نو فضول نہ نے الفاظ سادے ہون گے الفاظ سادے ہون گے بات میں سادہ و آزادہ معانی میں دقیق اور مولانا مینو مفکر اسلام کہہ رہے سر توبہ استغفر اللہ میں جس لیے نکلیا سا مدرسے جو مینو اسلام دے پتہ نہیں سی مفکر کتوں بن گیا یہ تو سڈے حضرت صاحب کبلا اس مرد فقیر دا کمال ہے جیڑا جنگل اٹھ کے اسلام صحیح شکل پیش فرما دیا ساڈا کوئی کمال نہیں سمجھ نہیں لگی گل تو عزیزم بہت گلا نہیں کرتا اصل مقصود کی طرف ہونا زین چ رکھو اس موضوع نو پیش کرنے میں دو گلا صرف انہوں کے اتنی خطاب ختم ہونا ہم اس وجہ سے شریک نہیں ہوئے اس وجہ سے شریک نہیں ہوئے کہ ہم سمجھتے ہیں مطالبہ بھی غلط ہے طریقہ بھی غلط ہے مطالبہ بھی غیر شرعی ہے اور طریقہ بھی غیر شرعی ہے یہی وجہ ہے کہ تحریک ختم نبوت ہر دور میں ایسے اثرات چھوڑتی رہی ہے جو مسلمانوں کے حق میں منفی رہے ہیں اور غیر مسلموں کے حق میں مثبت رہے میرے سے غور ہو میں نہیں میں پرانی گل کا کرنا تاریخ ختم نبوت ہمارے بزرگوں نے سید الاولیاء امام المتکلمین والمحدثین والفقہاء حضور سیدنا تاجدار گولڈا رضی اللہ تعالی عنہ آپ جیسے مرزائیت کا رد کرتے رہے وہ بھی اس لیے نہیں کہ اپنی تسلی کے لیے یا خود کو بچانے کے لیے مرزائیت کے خلاف تقریر و تحریر کا کام کیا نہیں صرف اور صرف بے سمجھ قوم کو بچانے کے لیے جو محل اگلے کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے یا اپنی سچائی کے لیے محل یہ مقصد ہو کسی مدعی نبوت سے دلیل مانگے وہ خود کافر ہو جاتا ہے یہی وہ مانا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کا جو امام موفق نے امام موفق نے منا کے بول امام حنیفہ ابھی کے کتاب اپنی سنعت ہے لکھا امام اعظم کے دور کے اندر کسی نے نبوت کا دعوی دجال نے لوگ مارن اٹھ پائے لوگ مارن اٹھ پائے لوگ ہر دور چ مارن اٹھتے رہے اٹھتے رہے سمجھتے نے کہ حضور تو بعد نبوت حضور تو بعد نبوت ممکن ہی نہیں لیا سننا ہی نہیں چاہتے بغیر کسی امام کے پوچھن تو اپنے آپ اٹھ پے وہ مدعا ہی نے کہا ٹھہرو ٹھہرو آتی کم بلا علامات میں دلائل دسنا تو دے پیش کرنا دلائل میں دینا تو سم امام اعظم نے فرمایا جڑا ہے اندر تو دلیل منگے گا وہ کافر ہو جائے گا کیوں حضور نے فرمایا لا نبی آبادی مسلمانوں کا اجماع اتفاق کے ضروریات دینی چوئے مسئلہ لہذا دلیل نہیں مانگ سکتے ہوں دلیل مانگ نہیں سکتے دلیل مانگ نہیں سکتے دلیل دے نہیں سکتے کہ پھر تاجدار گولڑا کیوں کتابیں ہیں آلہ حضرت بریلوی سرکار نے کتابیں ہیں اور بزرگ بتھیرے بزرگان نے وہ اتفاع فتنہ کے لیے اتفاع فتنہ اتفاع فتنہ فتنے کی آگ بجھانے کے لیے کم بے علم لوگوں پر بے علم لوگوں پر مکاری دا جال نہ پہ جائے تو نہ جان گل نہیں سمجھ لگی صرف یہ فرد ادا کرنے کی خاطر ورنا نے یقین سی وہ جھوٹا ہے سچے ہیں نہ دلیل منگن دی لوڑ ہے نہ دلیل دین دی لوڑ ہے اور یہ جڑے میں لفظ بولے اتفاع دے یہ میرے تاجدار گولڑا دے اپنے لفظ نے سیف چشتیائی دے اندر بیان تو لوگ کر دیں انہوں نے اگے یہ سوال رکھو جواب نہیں دے سکیں گے اللہ ماشاء اللہ اللہ ما رحم ربی توجہ ہے غرے کے اصا یہ سمجھنے ہاں کہ مطالبہ بھی غلط ہے غیر شرعی اور طریقہ بھی غیر غیر شرے کام شریقام شریف ہوئی دلیل مطالبہ غیر شرعی اس نے کلام کرانا مطالبہ غیر شرعی مطالبہ کیا تاریخ ختم نبوت شروع مطالبے جو رکھے گئے تین مطالبے سن انیس سو ترونجا اندر انہوں ایک مطالبہ یہ ہوئی سی کہ مرزائیوں کو اقلیت قرار دیا جائے کی قرار دیا جائے اقلیت قرار دیا جائے انہوں نے کافر جائے خیر اس سلسلے تحریک چلی ترونجا وزیر خان مسجد لاہور وہ کا مرکز سی وزیر خان مسجد لاہور شاہ عالم مارکیٹ وہ تاریخ کا مرکز سی اب دستار نیازی صاحب اور بھی اتنے شاید رات سن گولی چلی کرفیو لگے عام نہ ہو گیا تعداد کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کرتا کنی سی لیکن اتنا پڑھنے میں میرے آیا ہے کہ شالمار مارکیٹ خون دی ندی بن گئی سی گل سمجھا جائے جی۔ عام ہوا خون گیا مسلمان دا مطالبہ کی سی اقلیت قرار دو کافر قرار دو گل سمجھنا بس ہوں یہ میں رہنا کہ مطالبہ یہ رکھنا کیا شرح کے مطابق سی میں یہ دسنا چاہنا اگر کوئی آخے تج کا بچہ بچہ تو میں کون کالی تو تو چٹی کیتی کیتی بیٹھا بیٹھا کالی پہلا بھٹا ہوئی ہے پہلے کالی میں کیتی بیٹھا مطلب نہ سمجھا جی، میں ہو بزرگ واقل استنابا سا تبنگری بدلا ستنابا بزرگی نال ہوں توجہ نہیں فرمائی بزرگی کھڑے بچے نو اقل دے دے اونٹ کڈا وڈا ہوتا ہے لیکن بچہ انہوں کھڑی پھرتا ہوتا ہے جدھر مرضی موڑ ہے وہ مڑ جانا ہے وہ اقل کی وجہ موڑی پھرتا عمر جسم جسامت زخامت وجہ کوئی نہیں طاقت نہیں ایک اقل کی طاقت ہی اصلی عجیب ہے دیکھو سنگیو یہ مطالبہ رکھیا کہ جی یہ کافر قرار ہوں یہ میں نقل اور عقل دلیلیں دو ہی ہوتی ہیں یا نقلی یا عقلی یعنی دوسرے لفظ یا قرآن و حدیث کی دلیل ہوں انہوں نقلی دلیل کہ نقل دا مطلب روایت وہ روایتی دلیل کہ اصا یہ کہنا ہے کہ قرآن میں یہ لکھا ہے حدیث میں یہ لکھا ہے اور روایتی اور نقلی دلیل دوسری اقلی اقلی دلیل جہی ہے وہ کسی روایت کی محتاج نہیں ہوتی صرف دے حکمت دے پیمانے تے ہونا ضروری ہوتا ہے وہ روایت اور نقل کی محتاج نہیں ہوتی جو نقل ہے وہ تصحیح نقل کا مطالبہ کرتی ہے اور جو عقل ہے وہ تصحیح عقل کا مطالبہ کرتی ہے عقلی دلیل چاندی عقل دے پیمانے دے صحیح ہو نقلی دلیل چاندی ہے روایت صحیح ہو کمزور روایت نہ ہوئے متواتر ہوئے مشہور ہوئے یا واحد ہوئے تو صحیح ہوئے اخبار احاد صحیح ہونا ضروری ہوتے ہیں توجہ ہوں پہلی گل نقلی دلیل میں سابت کہ مطالبہ کرتا اس سلسلے دے اندر تھی سمجھدار ہو ساڈے واسطے سب تو ویڈی دلیل یا قرآن ہے قرآن تو بعد مستفا کریم کا صحیح بیان ہے بلکہ قرآن و حدیث واسطے قرآن و حدیث واسطے اصل معیت اجماع امت قرآن و حدیث دا مانا مطلب مانا مطلب لین آستے ضروری ہے کہ اجماع دے خلاف نہ ہوئے امت مسلمان دے عقیدے دے خلاف نہ ہوئے اگر کوئی مطلب قرآن و حدیث دا ایسا کٹ جیڑا امت مسلمان دے عقیدے دے خلاف صحابہ دے اجماع دے خلاف امت دے اتفاق دے خلاف ہو حدیث پیش کرنے والا بندہ مردود شمار ہو جائے گا ایمان تو خارج ہو جائے گا مسلمانوں دا جو عقیدہ ہے وہ ایسی قوی دلیل ہے اور ایسی مضبوط گل ہوتا ہے کہ اس کے خلاف نہ قرآن سنیا جا سکتا ہے نہ حدیث سنی جا سنگیو ساڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دین کیوں محفوظ ہے پچھلیاں امت دین محفوظ کیوں نہیں ہو سکیا انہوں نے اجماع کوئی حیثیت نہیں سی رکھتا کر کے سڈے علماء اصول فکا نے بیان فرمایا ہے ڈیڑھ کروڑ دیا کتابیں اور میرے کو ہر ہر فن دیا ان کتابیں میں گن نہیں سکتا ہر فن دیا اصول فقہ دیا نایاب ترین اصول فقہ دا اتفاقی مسئلہ ہے اور خصوصیات امت مصطفیٰ خسائس رسول بیان کرنے والی کتاباں وہ ایک حوالہ دے دینا خسائس کبرا امام جلال الدین سیوتی رحمہ اللہ دی خصوصیت خصوصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خصوصیت امت جدو بیان کر دین وہ فرماندے نے کہ پہلی امتاں دے پہلی امتاں دے نال ساڈا فرق یہ ہے کہ پہلی امتان دا اتفاق کوئی دلیل نہیں سی نہ انہاں تے ساڈی امت رسول دا اتفاق اور اجماع ایسی پکی دلیل کہ ہر کسی نو پابند ہونا پہنتا ہے کیونکہ حضور نے فرمایا لا تج تو میں امت اللہ میری امت کدی گمراہی سے کٹھی نہیں ہو سکتی ایک خود موضوع ہے میں تر گھنٹے لا کے اس موضوع نو بیان کیتا ہے اس وقت صرف گلا چن چن کے جناب نو پیش کر سکنا وقت کی قلت پیش نظر میں موضوع سارا نہیں بیان کر سکتا یہ خود ایک الگ موضوع ہے کیا کہ امت کے عقیدے کے خلاف قرآن اور حدیث اگر کوئی پیش کرے تو سمجھنا قرآن کا مطلب غلط رہ رہا ہے اور اگر روایت پیش کرے تو سمجھنا یا روایت میں غلطی ہے راوی کو غلطی لگ گئی بھول لگ گئی اور اگر روایت صحیح ہے تو یہ سمجھنے والا ڈنڈی مار رہا ہے یہ غلط ہو گیا ہے امت مسلمان دا محال محال محال عقیدہ غلط ہوئے ہو ہی نہیں سکتا ایک دو چار دس لاکھ کروڑ بندے دا گمراہ ہونا ہور گل ہے امت مستفا دا گمراہ ہونا ہور گل ہے یاد رکھنا جی ہر دور دا نبی معصوم ہوں پیچھے سید لمبیا تک جی نبی معصوم ہوں نے حضور دی امت نو شرف حاصل ہے امت مستفا اوے معصوم ہے انہوں کا گمراہی اور خطا دے اتفاق ہونا محال ہے جب محال ہے ہوں میں اجمان نقل کرنا میں عام کسی کا قول نہیں نقل کرنا میں فقہ شافی کی بات نہیں کروں گا فقہ انفی والے مخالفت کر سکتے ہیں فقہ انفی کی بات نہیں کروں گا مالکی کی بات نہیں کروں گا ہمبلی کی بات نہیں کروں گا سوری کی بات نہیں کروں گا سفیانی کی بات نہیں کروں گا اور سہ فقہ نے سہ فقہ نے میں فقہ کی گل نہیں کرنے لگا وہ گل کر گا جی سارے فکا صحابہ تابعین ہر دور کے امام سلحا اولیاء متفق نے انہوں خلاف تسان لوگوں کے منہ سونا نہ چیز کا تکرار واسطے ضرور کرد اور اپنے موضوع کی تائید واسطے نصرت واسطے پیا ہے توجہ سنگیو دیکھو مسائل کزاب نے نبوت کا دعوی اسود انسی نے نبوت کا دعوی اس تو قبل حضور دے سامنے ابن سیاد یہودی نے نبوت کا دعویٰ کیتا ہے یہ میرا موضوع الگ یہ بھی بیان ہو چکا ہے سارا کچھ یہ مکمل وضاحت کر چکے ہیں خیر یہ مدعیان دجالان تے کذاباں دی ایک تاریخ ہے ہر دور دے اندر ٹھیک ہے انہاں دعویٰ کیتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اجماع جیسی دلیل پہ پیش کرنا سب صحابہ نے اتفاق کیتا ہے اس گل کہ جنہ جنہ نے نبوت کا دعوی کیتا ہے اے واجب القتل نے اے زبان بھی رہنی چاہیے جیڑی محمد تو بعد نبوت کا دعوی کرے توجہ ہے روک نال بولو سبحان اللہ پھر غور نال سنو گل وہ کرا جی تمہوں ہی معلوم ہوے لیکن صرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے جس معنی پیچیدہ کی تصدیق کرے دل قیمت میں بہت بڑھ کے ہے وہ تابندہ گوہر سے تو دل منے گا کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بد گمار کئی نے سڈے منہ سیکھا اقبال پڑھنا لیکن افسوس ہوا اقبال نو پڑھ کے اقبال نو دھوکھا دے گئے اقبال شدید دشمن ہے جمہوریت دا اور پھر اقبال نو پڑھ کے پھر جمہوریت ٹر پینا دھوکھا سے نہ دیو یار کون نہیں جانتا اقبال جمہوریت کا دشمن ہے وہ تو کہتا ہے دنیا میں فساد صرف جمہوریت کے سر پر ہے یہاں مرض کا سبب ہے غلامی و تقلید وہاں مرض کا سبب ہے نظام جمہوری نہ مشرق اس سے بری ہے نہ مغرب اس سے بری جہاں میں عام ہے قلب و نظر کی رنجوری یہ کون کہہ رہا ہے تیری حریف ہے یارب سیاست افرنگ مگر ہے اس کے پجاری فقط طبی و رئیس بنایا ایک ہی ابلیس آگ سے تو نے بنایا اس نے خاک سے دو سات ہزار ابلیس ایمان سے بتاؤ کیا ہمیں اب ابلیس بننے کا شوق اٹھ پڑا ہے سے سکو سبحان اللہ ستم بالا ستم یار ہے اسلام اسلام اور اہل اسلام اور مفکرین کی چھری کو لے کر مسلمانوں کو ذبح کرنا اور اسلام کے چراغ کو لے کر مسلمانوں کے گھروں کو جلانا اس کی توقع کسی صاحب ایمان سے نہیں کی جا سکتی کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگا دی پھر خیر میرا تو یہ بھی موضوع ہے اس شیر اقبال کے اس شیر پر مکمل ایک بیان ہے سمجھ آئی کہ نہیں ادھر دیکھو اور صحابہ کرام نے یہ عمل کیا زبان نہیں رہن دیتی جیڑی رسول اللہ تو بعد دعوی نبوت کرے بول دے نہیں سیدنا صدیق اکبر دا دور اور سنگیو سیدنا صدیق اکبر دا دور اس دی گواہی ہے ہر دور کے اندر مسلمانوں نے اپنی طاقت کے مطابق مدعی نبوت قذاب اور تجال کو ختم کیا ہے اور ختم کرنے کی سوچی ہے رکھنے کی کسی نے نہیں سوچی وہ بولو رکھنے کی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھ کتاب حدیث سامنے نے جدو کھولاں ان شاء اللہ ٹھنڈ پا دیا پڑھ پڑ بار دساں گا اور پھر چوریاں بھی فراگا گا کسے چوری کی ہے کتنے کتنے نبی دی شریعت ڈنڈی ماری ہے ڈنڈی نہیں مارا دیا گے ہولے نہیں اسان ہولے نہیں ہولا بندہ کسے دی ایویں کسے ایویں اٹک دین دے کسے دی تحریر تے اٹھ پیندا اے اسا ہولے نہیں اسا شریعت دا بار رکھن والے ہیں پتہ نہیں کنے وارا نا چیز نو خریدن واسطے آئے نے کنے وارا آئے نے خریدن واسطے لیکن حضور دے جوڑے باغ دا صدقہ ایک کوئی ایک کوئی دل بٹھا کے گل بیٹھے ہیں کی اور سارا مل اگر ہو سکتا ہے اللہ رسول کو ہو سکتا ہے پاوے روئے زمین سانو خریدنا جائے سا نہیں ادا ہو سکتا توجہ توجہ کیونکہ جد دا دری سانو کا ساتڑا وہ جدا سن کا ساتھ چڑا تد دی بے پرواہی مرشد جاگنا لائی راتے کرے الن نی در کرے سوائی کوڑا کوڑا تخت دنیا دبو فکر سچی بادشاہی نال بولو سبحان اللہ سونے نبی نے فرمایا من تدان دی نہیں فقلو جڑا اپنے دین تو پھر جاوے انہوں قتل کر دو اگر حدیث سیاسی پیج نہ ہوئے میں جرمدار سونے نبی نے فرمایا من تدان دی نہیں فقلو جڑا اپنے دین تو پھر جاوے انہوں قتل کر دو قتل دا حکم کیوں آیا ہے سیانے آندے نے صحبت دا اثر ہوندا ہے خربوزہ خربوزے نو ویکھ کے رنگ وٹا چھڑدا ہے مثال مشہور نے لیکن این حکمت نے گول گورے نو کالے دے نال بنو آندے رنگ نہ وٹاوے تے عادتاں وٹا لیندا ہے تو میں ایک عام فطرت دی مثال دینا وا لوگ سفر کرتے ہیں میں خود ڈرائیور کے مال گی چلا رہا میں پچھلے بھی سو گئے میں بھی سو گیا ڈرائیور کہہ استاد جی مینو آن لگ گئی میں کیا عجیب گل ہے وہ موت کے منہ بیٹھا ہے پورا چکنا ہو کے بیٹھا ہے میں ستا وا ہاں, تین سوان ساؤن کا تو نہیں آخیا آخیا نہیں بولیا نہیں لیکن تو تاؤن لگ پیا فورن میرا خیال گیا صحبت بڑی ظالم چیز ہے فورن گل ہے گل ہے جی آم روزانہ کر دیں آدھے ڈرائیور سونا نہیں چاہیے ڈرائیور نال سونا نہیں چاہیے لیکن اس گل دین والے پاس اللہ سونا لے گیا ہے کہ سچ آخیا اسلام نے وہ بریا بیٹھی لکھ حفاظت کرے گا چکنا ہو کے بیٹھے گا لیکن اثر ضرور پہ جانا ہے اسلام آخیا ہے اسلام آخلا ہے جیڑا دین تو پھر انہوں قتل کر دیو کیوں تاکہ رنگ نہ بٹ جائے دوسرے دا جیڑا جسم دا حصہ خراب ہو جاوے جے اے دے رکھ دیاں دوسرا گل ہووے دوسرا برباد ہووے تے پھر کٹ لینا ہی حکمت ہے توجہ نہیں فرمائی پھر کٹ لو اور کٹ لینے اگلے تو سنگیا صحابہ کرام فرمانے والی شان دے عمل کرتے رہے ہیں اسی دے مسلمان متفق رہے ہیں کسے نے کسے نے مرتد نو چھٹی نہیں دتی صرف تین دن چھٹی گئے مہلت دو سمجھاؤ اتمام حجت ہو جائے آگے ہمیشہ کی دوزخ ہے اللہ کی پناہ سمجھاؤ جے سمجھ آ جائے تو ہو سکتا ہے واپس ہو جائے تین دن سر مہلت دیتی جاتی ہے یہ اقلیت قرار دے کر رکھنا بطور امانت مرتد کمینا بنے امانت بن گئی مسلمان حفاظت کرے میرے نام تاجدار بریلوی اور تاجدار گولڈا تو لے کے صحابہ تک اگر سارے اس گل متفق نہ ہو میری زبان بڑھ دیں کمال نقلی دلیل یہ اجماع کافی ہے وقت تھوڑے اکلی دلیل دینا چاہنا توجہ سنگیو اکلی دلائل دینا میں ثابت کرنا چاہنا کہ ہمارے علماء ہمارے بزرگ صحابہ کے سے لے کر مرتد کو مرتد رہا گمراہ کو گمراہی پر قائم رکھ کے رہ کر وہ نہیں سمجھتے کہ یہ آزاد رہے اور اپنا کام کرتا رہے ان بھی پابند کر کے رکھتے کس طرح اس بات پر ہمارے تمام اور کا اتفاق ہے کہ بد مذہب تبلیغ نہیں کر سکتا جی سکتا ہے لیکن تبلیغ نہیں کر سکتا کسی نو بہن کی اجازت نہیں توجہ نہیں فرمائی نہیں سبیر بن عسل عین سین لام قبیغ سواد کے ساتھ بے یہ غیر قبیغ بن عسل یہ وہ شخص تھا جو خارجیت سے تعلق رکھتا تھا فاروق اعظم دورے خلافت متشابہات نے کلام کرنا چاہا کئی سامنے متشابہات کلام کی اجازت نہیں ہوتی چپ دی اجازت چپ دا مرے خاموشی ورتو محکمات شریعت ہوتے ہیں متشابہات شریعت نہیں ہوتے اللہ تعالی نے محکمات کو کہا ہے ام کتاب یہ کتاب بھی اصل جی میں جی پرکار پرکار دا اور نکتا درمیان والا ان رکھ کے تو دائرہ پھیریا جاتا ہے محکمات ساری شریعت دا اور نکتا ہے پرکار میں سارا حلقہ سارا دائرہ اس سے تابے ہے اصا بہرے نو غلط نہیں ہون دینا نقطے غلط نہیں ہون دینا نقطہ پرکار قائم رکھنا ہے متشابہات کی کوئی بات اگر محکمات کے خلاف ہو تو ان متشابہات کو اس بات کو رد کرنا پڑتا ہے اس محکم کی طرف یعنی کی مطلب خدا ایسا معنی کرنا پہنتا ہے جڑا محکم کے مطابق ہوئے جی میں پہلو عرض کر گیا مسلمانوں دے عقیدے دے خلاف کوئی روایت آ جاوے یا کوئی آیت پیش کرے تو اصا اس بندے کو رد کر دیا گے اس روایت کو رد کر سکنے ہیں لیکن اصا اسلامی عقیدے نو نہیں تبدیل کر سکتے او دے اندر تبدیلی نہیں لیا سکتے کیونکہ وہ ہمارا دین ہے دین وہی ہوتا ہے جس کو سب مانتے ہوں سب جانتے ہوں سب مانتے ہوں سب جانتے ہوں وہ دین ہوتا ہے جس کو کچھ جانے کچھ نہ جانے وہ دین نہیں ہوتا وہ مذہب ہوتا ہے دین اور مذہب میں فرق ہے حضور آخری نبی ہیں یہ ہمارے مذہب اہل سنت کا مسئلہ نہیں یہ ہمارے دین اسلام کا مسئلہ ہے اسی وجہ سے وابیوں سے پوچھو یہی کہیں گے شیوں سے پوچھو یہی کہیں گے سنیوں سے پوچھو یہی کہیں گے تما جو متفق علیہ ہوتا ہے وہ دین ہوتا ہے جو اختلافی ہوتا ہے وہ مذہب ہوتا ہے آئی جی سمجھ میں کوئی نہ یہ بنیاد نے اصول نے اللہ سونے دے فضل نال بزرگوں دی تربیت رہ کے 30 سال مطالعے کرن تو بعد اس نتیجے تے پہنچے ہاں اسا ارک کڈ کے بیٹھے ہاں جیڑا ساڈے کول ایک گل کرے گا نا قسم خدا دی کر کے نا جڈا لمبا سوال کرے گا اسی ایویں دو لفظ ٹک جواب دے کے منہ بند کر سبحان اللہ بس کے ہاں کل میرے تو ایک سنگھی نے سوال کیا ایک دہلی نے وہ جواب میں نہ سوال ذکر کرنا چاہنا نہ جواب ذکر کرنا چاہنا چلو وقت تھوڑا دیا میں جو کچھ بیان کرنا کرا اللہ سونے دے فضل لال وہ پھر بولن لگا بندے اتنے بیٹھے میں کہ یار میں جو جواب دیتا ہے اگر کسی توجہ فرماؤ تو اس تو بعد بولن کی کوئی گنجائش نہیں لا کلا مفی ہے اتنے تو سوائے چپ دے چارے نہیں تو صرف غور کرو تو جا کے گھر سمجھو توجہ کرو تو سارا کچھ کھل جانا یہاں دو لفظ ہوں ویکو کی میں گل کر رہا سا کی یاد کرنا کر رہا سا کچیتا ہے دین اور مذہب بولو دین اتفاقی ہوتا ہے مذہب اختلافی ہوتا ہے دین مشہور ہوتا ہے جنہوں صرف علماء جانن غیر نہ جانے عام خاص نہ جانن توجہ انہوں مذہب رکھا جاتا ہے جنو عام خاص جان وہ دین ہوں پھر طریقے آلما تو پوچھنے پہن نہیں پوچھا جاتا نمازیں پانچ ہیں یہ کسی نے نہیں پوچھنا ہاں یہ پوچھنا ہے پڑھنی کیسے یار بولو تو صحیح اور ساڈا جٹ تو جٹ بندہ جس درجے دا بھی ہوئے ہاں میں نیا مسلم نہ ہو ورنہ میں رہنے والے وہ ضرور جانتے ہیں نمازیں پانچ ہیں ہوں تو دار والے بھی جانتے ہیں ہاں، فرنگستان چلے جاؤ تو وہ یورپ ملک ہے جہے دار الحر بہن وہ بھی جانتے ہیں اتنے رہنے والے بھی نمازاں کنیاں نے پانچ نے معلوم ہویا ہے دین ہے کیونکہ دین وہی ہوتا ہے عام خاص جان ہاں جی عام خاص جان یہ کہ ضروریات دین دین کی بدی ہی باتیں ضروریات دین علمی لفظ ہے اس نے سوکھا کیتا ہے تو کی جنو سارے جان دے ہوں سب متفق ہو توجہ ہے تو یہ سادہ دین دا مسئلہ ہے حضور آخری نبی نے محکمات اصل دین ہوئی نے حضرت فاروق نو پتا لگا متشاہ فاروق آلم نے فرمایا پیش کیتا جاوے مرتد نہیں صرف گمراہ ہون صحابہ تو ہٹ کے قدم رکھن لگا کافر نہیں ہویا صرف گمراہ متشاہ متشابہات کلام اللہ قلوبهم مہم آپ نے چکی چڑی سر چ مار مار کے خون کٹ دیتا جدو خون نکلیا کہن لگا سرکار رہن دے جڑا کیڑا بولدا سی نکل گیا ہے ہاں کیڑے اٹھ پیندے ہوندے نے اٹھ پیندے ہوندے نے پر کوئی گل نہیں ہاں مسلماناں دا حق بندا ہے جے فاروق اعظم ورگا ہوئے تے کیڑا کڈ کے رہندا ہے توجہ ہے زندہ باد زندہ باد توجہ نال ذوق نال بولو سبحان اللہ فرمایا کہنے لگا کیڑا کاٹ دیتا ہے توجہ آپ نے اعلان فرما دیتا خبردار کوئی بندہ سبیر نال نہ بیٹھے ہر پاس پابندی لگ گئی جدو سبیر جانا سی بندے بیٹھے نے چبوترے تے کوئی ہی بچ جانا ہے کوئی بچ جانا ہے کوئی بچ جانا ہے اخیر اسا کیا عمر اے آ ویکھو میرا تے جینا محال ہو کر دیتا ہی کی کیتا ہی او میں اج تو بعد میرے پیو دی بھی توبہ میں نہیں گل کرتا ہائے ادرا بولو سبحان اللہ ساڈے تو تے تاریخ اسلام ہی تاریخ اسلام محفوظ یعنی نہیں سامنے آئی تاریخ اسلام ہی چھپا دی گئی ہے تاریخ اسلام اگر کوئی ہے تو وہ تاریخ صحابہ ہے تاریخ اسلام تاریخ صحابہ کا نام ہے علیکم سنتی وسنت الخلفاء الراشدين المهديين ادو عليها بالنواجد حضور نے فرمایا میرے طریقے نو قابو پھڑیا جے اور میرے خلفاء راشدین ہدایت والے ہر ایک نہیں یزید جیسا بھی خلیفہ ہوا ہم لانا بھیجتے ہیں اس کے طریقے پر ہم ہر ایک خلیفے کی خلافت کو اپنے لیے دلیل اور حجت نہیں بناتے معصیت الخالق اگر ہم مانتے ہیں دلیل بناتے ہیں تو صرف اسی کی خلافت کو جس نے مصطفیٰ کا طریقہ اپنایا جس کو حضور نے راشد اور مہدی اور مرشد قرار دیا امام مالک نے فرمایا حضور دے صحابہ دا دشمن اصل اسلام دا دشمن ہے کیوں انہیں تو موڈی وڈ دیتا انہیں تو موڈی وڈ دیتا اسلام تے آنا ہی اتو ہی توجہ نہیں فرمائی نہیں بار صورت دے کول بہن تو منا اسلام توجہ گمراہ کو جینے کی اجازت دیتا ہے لیکن کی ہے گمراہ دا پیش ہوا انہوں سزا دیتی جائے انہوں پابند کیتا جائے کہ وہ تبلیغ نہیں کر سکتا لوگ توجہ اور اگر مرتد ہے تو پھر انہوں ہی نہیں گل سمجھو گمراہوں کو جینے کی اجازت دیتا ہے لیکن شرائط کے ساتھ ہزاروں پابندیوں کے ساتھ مارا دلال حق کھلنے کے بعد صرف گمراہی ہوتی ہے تے سجنا وہ حاکم ہی کادا جنہوں پتہ ہے کہ ایس راہ گئے تے ڈکیٹیاں چوریاں ہون گیاں ایکسیڈنٹ ہون گے وہ راہ نہ صاف کرے وہ راہ نہ صاف کرے وہ حاکم کیسا اور جنہوں پتہ ہوئے فاروق اعظم ورگے نو کہ ایتھے ڈکیٹیاں ایمان تے پہن گیاں کہ میں ممکن ہے کہ وہ اپنا فرض نہ سمجھے نبی دی امت دین دا رستہ سڑک تو بغیر دنیا چل سکتی ہے رہ سکتی ہے لکھ لو روڈا تو بغیر گزارا ہو سکتا ہے لیکن محمد کے دین تو بغیر گزارا نہیں ہو سکتا ہمیشہ فتنے فساد رہیں گے نبی شریعت پہ چلنے والے ہمیشہ امن رہیں گے توجہ نہیں فرمائی نہیں وہ سمجھ آئی کہ نہیں آئی اور یاد رکھنا گھاٹا اور شریعت کبھی جمع نہیں ہو سکتا کیا کیا میں گھاٹا اور شریعت نقصان اور شریعت کبھی جمع نہیں ہو سکتے وہ نقصان ہی جدو محمد کے ہٹ رہے آر ایف کھڑی فرما رستہ پاک نبی دا کے نبی دا کے کوئی نہ منزل پورا بجے لکھ محنت کریے کلر کو سمجھ آئی آئی کہ نہیں ڈالٹا کھا بیٹھا تھوڑی سوزش ہو گئی فارمی ماحول نے چار چیزیں لے لی ہیں باقی سب کچھ دے دیا ہے ایک دین لے لیا ایک عزت لے لی ایک صحت لے لی ایک سکون لے لیا چار چیزوں کا بحران ہے دین کا بحران ہے عزت کا بحران ہے صحت کا بحران ہے اور سکون کا بحران ہے یہ چار چیزاں تو نہیں دس باقی ہر شخص مانے جا گئی اور یہ چار چیزاں سوائے سونے نبی دے پیچھے چل رہے نصیب نہیں کسمیا کیا اگر حضور دی شریعت نصیب ہو جاوے تو سکون نہ شراب دی ہے نہ کسے نشے دی لوڑ ہے نہ کسے عیاشی دی لوڑ ہے نہ گانے دی ہے نہ نچن دی لوڑ ہے ساری رات کلب نچ کے سکون لینا ہے جیسے جلتی پہ تیل ڈالنا اگر نسویب ہوندہ ہے قسم خدا دی کیوں مہر علی ورگے تنہا بیٹھ کے دے دو چار ضربان لا کے تو سکون لے لین دینے کہ جگ اتھے جاوے تے اے تڑفدہ جاوے تے سکون جا جا جا یہ میں ہے اللہ بے ذکر اللہ فتمئن القلوب خیر بات نو سمجھنا سونے ہوں فتح شامی فقہ جڑی مرضی کھولو بد مذہبوں کو اسلام جینے کی اجازت دیتا ہے اہل سنت و جماعت کے علاوہ لیکن پابندیوں کے ساتھ مرتد کو جینے کی اجازت ہی نہیں مرتد کو بولو اکلی گل سمجھو اکلی دلائل سمجھو جڑا مرتد ہوتا یہ سمجھو چور کون ہے گل سمجھنا سمجھی یہ فرماؤ کہ جڑا چور ہوں وہ مال جان کا دشمن ہے اصل مال دا دشمن ہوں مال دی وجہ جان دا بھی دشمن بن جاتا ہے بھائی جی مال نہیں دین گے تو آپ جان مار دیں گے اصل وہ مقصد مال ہوں چور مال پہ جان دا دشمن ہے ٹھیک ہے ہوں اگر مال محفوظ کرنا چاہنے ہیں یا کوئی خیر خواہ مال محفوظ کرنا چاہتا ہے لوگوں کا اور چوری کا سلسلہ بند کرنا چاہتا ہے تو میں ایک سوال کروں گا کیا چور کو بدنام کرنا کافی ہے یا سزا ضروری ہے بولو بولو ذرا ایو نہیں سر مارنا گل سمجھ آئے دل تے سر مارے نہیں تو نہ پیسے جمع کرنا آیا نہر سر مراو یہ بھی زو مانا لفظ نکل گیا نہ پیسے جمع کرنے آیا ہو نہ سر مرانے آیا ہو آپ کا سر بچانا چاہتے ہیں کیوں اور دشمنوں کے سر بچے مرزائی رہتے دے بہ گئے مسلمان مرتے رہن کیوں امت حضور دی اسی واسطے بنی ایڈے مقدر پیڑے ساڈے ہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسلام کے لیے دین کے لیے جان دینا بہت بڑا کام ہے لیکن اسلام یہ تو نہیں آتا کافر تک کچھ نہ بگڑے تو اپنی جانا دیتی جا یہ اسلام ہے توبہ توبہ توبہ توبہ ہمارے فکہ نے لکھا مسلمان کی مسلمان کے لشکر سے نکل کر اکیلا آدمی دشمن کی فوج میں جا حملہ کرتا ہے تو اس صورت میں شہید ہوگا جب اس کو اعتماد ہو نکایا فی الحال کہ دشمن نو میں ضرور نقصان دیا گا جا بچا وہ مارا گا تو پھر مرا گا اگر یہ پک کے اور بچن گے سارے میں ہی مرا گا تو پھر حرام وہ اللہ نے بندے اسلام نو سمجھن دی لوڑ ہے او تو ای خدا دی یہ عقل نہیں علم الہی ہے یہ علم الہی ہے تیل مولا غلط کیوں ہو آگے جی سمجھ باہر صورت سر مارے جی،, جی گل کہڑی کر رہا چور بدنام کر دینا دینا لا لا ہر بول دینا چور چور چور فلانا چور چور چور سچی دسیا جی مال بچ جان گے چوری کا سلسلہ رک جانا ہے کیا چور مک جان گے سویرے اعلان ہو جائے دنیا دے اندر او دنیا والے ہو موج لٹو جو مرضی کرو کسی حکومت نے تمہیں سزا نہیں دینی صرف صرف بدنامی کی تختی لگے گی چور چور چور سویرے میرے خیال سے ادبی دنیا نال بہت ہی چور ہو جائے گی کیوں نہ آخنا آشک بنی بدنامیاں لگتی رہی ہوتی ہیں اصل یہ ویکیا چور فخر بیان کرتے ہیں حضرت صاحب میں چور چور چور میرا میرا پیو دادا ستا پیڑیاں تو انج دے چور لگے آنے تھندار کٹ کٹ کے کھلو رہے ہیں تھک جانے اچھا چوری کدی نہیں منی ہر جا مہینہ ایڈا ایڈے زور فخر ناز کارنامے دے طور تے بیان کرے اگر یہ تختیاں لگ بھی جان اشتہار لگ بھی جان بورڈ لگ بھی جان کاغذ بن بھی جان کاغذ بن جان چوری پتا میرا بدنامی نہیں مرزائی نبی دی امت دا نبی دی امت دا دین ایمان دا چور ہے او چور ہے دین ایمان ساڈا قیمتی مال ہے اگر اکلی دلیل دل نہ منے پرا سڑ دے وی لیکن خدا را شالا کسے بت دا پہلو پجاری نہ ہوے ہے کس کی یہ جرأت کے مسلمان کو ٹوکے افکار کی نعمت ہے خدا داد چاہے تو کرے کعبے کو کا کدائے پارس چاہے تو کرے اس میں فرنگی سنام آباد قرآن کو بادی جائے کر چاہے تو کرے خود ایک تارا شریعت ایجاد ہے مملکت ہند মুসলমান دل چیر کے تیر وانگو نہ دل جاوے پر عنادی نہ ہو سرکش نہ ہو جہل مرکب کا شکار نہ ہو زدی اور ہٹ دھرم نہ ہو ہٹ دھرم کا کوئی علاج نہیں توجہ نہیں فرمائی وہ تو پھر شیطان وہ تو پھر رحمان بھی سمجھاؤ لگ پہ جی حضرت ابلیس نے سمجھایا محض اللہ خدا نو جڑ گیا رب فرمانا سجدہ کر کہ مینو آگ چو بنائی مٹی چو بنائی کوئی گل نہیں کرنا <laughs> وہ خدا نو سمجھا ٹور پیا وہ نام مراد تین پتا بننے والے بنا والے پتا نہیں بھی یہ کالج بنایا توجہ نہیں فرمائی خیر مت نہ رولے بندے جی چوری سزا نال رک دی چور سزا نال مک دے نے مال سزا نال محفوظ ہوندے نے بدنامی نال بولو بولو بدنامی نال نہیں تے پھر سنگیا مرزائیاں نو تے سزا دین دی لوڑ تھی کافر قرار دینا تے بدنام کرنا ہے چور نو او چور جو رو کافر آکھی جاؤ کہڑا فرق پہ اے اسی طرح ہی سیٹان بھی ام ہی جی سارے پیچھے مسلمان مرن یہ مل نہیں پہ چالی ہزار ہاں جی کن ندیاں پی گئی کوئی دو لاکھ دستا کوئی چالی ہزار دستا تاری کے مسلمان گئے ایک گنتی دے مرزائی نہیں سن جن مسلمانوں دے خون گئے ٹگا مل نہیں پیا ٹگا مل نہیں پیا جی ہوں گئے ٹگا مل نہیں پیا وہ خوش بیٹھے نے اندر ایک نہیں نہیں جانا اگر کوئی چلا جاوے تے پھر مسلمان واپس دے خون دے بدلے وچ چلا جانا ہے وہ تے اپنی شان اینی بنا بیٹھا ہے ہوں آپ دس اس ظالم نو کیڑی پرواہ وہ میرے کا رکھی جان جو مرضی رکھی جان وہ سمجھتا ہے میرا گھاٹا یہ نہیں وہ سجنا جی مسلمانوں کا ایمان پچ سکتا ہے ہاں یہ بھی نال گل سی کنا نال سنیا ہے ہر سال یارہ ہزار یارہ ہزار مسلمان مرزا ہی بن جاتے ہیں پاکستان کے اندر کیوں کوئی آہورا میں چکر جا جا ہے ان آہورا بڑی سونی رکھیا نے وہ ساتھ لینے ویگ کے آدھے چلو جی سلام علیکم اسی ادھر گیا تین پتا دین کی قدر کرنی ہے میرے آقا نے پہلو ہی دس دتا دنیا روا ہوا بوتا ابو داؤد ترجیح ابن ماجا حضور نے فرمایا وقت آئے گا وہ تھوڑے دنیا دے پیچھے لوگ اپنا دین ویچ دیا کرن گے دل ملت دنیا جبھی اناس بہارا دن ملت دنیا تھوڑی جی چلک کسی پاس کمال بھی دکھاے گا دین ویچ کیوں مارن گے کسے حسین دے کرن گے کسے حسین دے کرن گے سودے دین دے کرن گے اوے آکھے کسے حسین دے کرن گے سودے شرم نہیں آتی حسین دین دے سودے کردا رہا کہ جان دے سودے کیتے سی مان نال دسوئے برباد ہوئی ہے کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولا بھی سمجھ آئیے سنو ردوک بولو اللہ ادرویخ یارہ ہزار بندہ ہر سال کی بنتا ہے کوئی دے چکر کوئی یورپ دے دے ویزے چکر یہ نہیں کسی بھی لالچ اور کے چوری جاری چور زندہ ہے چوری جاری سلسلہ بند نہیں سلسلہ جاری بدنامی اور کیوں وہ سمجھتے ہیں انہوں دا خبیس نبی بھی سمجھتا سی میں قسم خدا دی کر کے پیانا ادھر ویک تین موٹی جی گل دسنا تیرا دل نہ مننے پیسے ادھر ویک میرے کو آ گیا مرزائی جی۔ گفتگو شروع کر دیتی کسے لیا گفتگو شروع ہو گئی میں نال پینترا بدلیا میں بھی گلا دلائل دیا چڑھ یہ ہور پاس ہونا ہے میں میں اندر نبی پانچ سات دیتی ویخیا وہ متے تے وٹ نہیں آیا میں نبیوں گالا کٹی وہ گالا کٹی جانا میں میں گل لکھ دینا نبی نہیں میں قسم خدا کر پانچ گالیاں کھڑی تیرے متے اگلے پیر دے خلاف نہیں سن سکتے تبیلا حیدری نبی نے حضور بھی جانتے ساٹے امر بھی اصا جانے سونا ساڈا نبی میں لے گل کرو ادھر میں تو سوچ اللہ سڈے عوام ممبر مرزے کی ٹھکائی کرتے ہیں کہڑے کہڑے لفل بولتے ہیں دجا لے کزا بے کدی مرزائی کے ہاتھوں مسلمان مریا ویک کسی پاسوں کو بکواس کرنے والا اٹھے ممتاز کادری ورگے کیوں اٹھ پہ توجہ ہے معلوم ہوا وہ چور سمجھتے ہیں ابھی چور ہے وہ وڈا چور بھی سمجھتا سی میں چور ہاں کوئی نبی نہیں میں یہاں دا لایا فرنگیاں دے پچھوں یہاں مینو لایا انہوں روپیہ چاہیے سی یہاں روپیہ چاہیے سی ہدایات پچھلو آدیاں سن پچھوں آدیاں سن کی بھوکڑائی کی بول بولنا کی کرنا کی نہیں کرنا کی بھوکڑائی جاؤ اتوں ہدایات سن یہ پھر ایک نواں موضوع ہے اسی ہدایات بھی کٹ کر کے حوالے بتا سکتے ہیں لیکن ہے ہوں یہ فرق پینا ہے میں اگلی گل کر لگا اگلی گل کر لگا ادھر ادھر ویگ جدو ایک دے تحفظ ختم نبوت نبو ختم نبوت محفوظ محفوظ کرنا ہے دعوی ہے افسوس ہے دلیل کوئی نہیں کی ایک منہ ایک نہیں ہزار منہ مسلمانوں بیٹھ کے حضور تو بعد نبی آخی بھی جان نبی منی بھی جان مسلمانوں اس کفر تے لائی بھی جاندے نے ختم نبوت محفوظ کیویں ہوئی تحفظ ختم نبوت تے تاں سی کوئی منہ نبی تو بعد نہ دعوی کرن والا ہوندا نہ مدعی نو منن والا ہوندا سبحان اللہ عجیب تحفظ ختم نبوت ہے بھائی کمال یا عجیب تحفظ ہے مال محفوظ کرنے کا دعویٰ ہے چوری کا سلسلہ جاری ہے توجہ نہیں فرمائی نے کیسی عجیب گل ہے چور بنتے پے چوریا چوریاں ہوں پہ دعوی تحفظ مال مال محفوظ کر دیا ہم نے دوسری گل سمجھ سنگیو یہ دسو جس اگ لگ جائے انہوں پانی بجائی یا پٹرول اگر کوئی پٹرول دا پیپا تھی آخو آپ گلتی رکھی فطرت گلتی کو معاف نہیں اگر کسی نے زہر پھول کے کھا لیا خدا چاہے چھوڑ دے تو چھوڑ دے لیکن یہ زہر نہیں چھوڑے گا یہ یہ نہیں کہے گا کہ چل تو نے منہ بھول کر کھایا میں معاف کرتی ہوں نہیں مارتی تمہیں نقصان نہیں پہنچاتی زہر نقصان دیتا ہے زہر فطرت ہے فطرت کے قانون کی خلاف ورزی مت کرو اگر کوئی آگ میں چلا جائے بھول کر آگ جلا دے گی خدا نہ پکڑے تو اور بات ہے کہ بھول کے گیا ہے توجہ نہیں فرمائی لیکن آگ نہیں معاف کرنے لگی اگر کوئی کہ جی غلطی سے ایسا ہوا کہ پٹرول ڈال دیا اگ پڑک جائے ہوں وہ پٹرول سٹیا ہے اگ لگ گئی ہے این لگ گئی ہے کہ لکھان تے ہزار مر گئے نے پچھوں ایک ہور اٹھے وہ آخ ہوئے ہوئے ہوئے اگ لگ گئی بیڑا ترے بڑی غلطی کر بیٹھے اٹھو ایک پیپا اور پا دو کئی مر جان اگ اسی طرح لگی جاوے اگ پھیل رہی ہے اگ پھیل رہی ہے اور بزرگ کہتے ہیں جی کسی کے گھر لڑائی کھڑنی ہے نا در سی کا کنڈا کھڑ یہ نہ بھی سے کا کنڈا چکے رہے گا مشہور ہے نا گل مشہور ہے فلانے سکون نہیں ہوتا کیوں سر کا کنڈا کسے دب چڑیا دھیان کرے جی تاری مہربانی بھی میرے تو سن کے تھی سو دبی ہو تو پھر اگلے میں چکیا جی لڑائی بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے گل نہیں سمجھ لگی ہوں وہ سی کا کنڈا کسی دب دتا ہے اور جی لڑائی بچا ختم کرنی ہے تو سی کا کنڈا کٹو پیڑ ہٹانی ہے کنڈا کٹ کنڈا ویسے ہوئے تو سجے کھبے وہ ٹیكا لائے رکھے یہ فرنگی طریقہ علاج ہے بیماری اتنے دی اتنے صرف سن کر کے عارضی طور پہ خوش کر کے بھیج دینا واللہ یہ علاج بدتر مرض سے ہے یہ عجب نیست کہ اجاز مسیحا داری عجب عجب ہی نست بیمار ہے تو بیمار ترس یہ کوئی علاج نہیں بیماری بچ رہے صرف تو تو احساس مرض احساس مرض ختم کر دینا علاج نہیں مرض ختم کرنا علاج ہے جب مرض ختم ہوتی ہے تو دوائیوں سے جان چھوٹ جاتی ہے جب احساس مرض ختم ہوتا ہے تو دوائیاں خوراک زندگی بھر نال لگ جیسے ہوں تھبے تھبے روزانہ کھانے پہ مجھے شوگر لگی ہے بلڈ پریشر ہے مینو پلانی ہے روزانہ کھانی پہ یہ مرض کے علاج کی وجہ نہیں یہ صرف احساس ہے احساس مرض کو ختم کرنے کی وجہ وہ سمجھ آئیے سمجھو ہم پٹرول کے ساتھ بجھانے والے نہیں ہاں، ہاں، ہاں۔ ہم محمد پاک کی شریعت کے پانی کے ساتھ آگ بجھاتے ہیں پھر نہ بجے تو اصل اتنے ایک دکھ نال گل کرن لگا اگر کوئی گئے ان کو مارنے سے فساد ہوگا ہم یہ کہتے ہیں وہ اقلیت ہے ہم اکثریت ہیں اور ساڑھے چالی چالی ہزار مر جان فساد کوئی نہیں اکلیت مرن فساد پچاؤ یہ جواب لو کسی کو یہ مطلب دنیا کے اندر اگر کوئی ربی ہے بے قیمت ہے تو مسلمان اور پھر اتنا تو نہ کرو ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں اس کو آزادی تو نہ کرو ناراض نہ ہونا ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں اس کو آزادی تو نہ کہو کہ اقلیت مرے تو آگ آگ جل جائے اکثریت لاکھوں میں مرتے رہے تو پرواہ ہو ادھر یہ خطرہ ہے کہ اگر مرے گا تو دنیا الٹ جائے گی ادھر یہ ہے کہ لاکھوں مریں گے تو ہمارے ملک میں ہی کچھ نہیں الٹے آزادی تو نہیں کلندر اقبال بول گیا سناواں اقبال فرمانا مجھے تحریب حاضر نے عطا کی ہے وہ آزادی مجھے تحادی حاضر نے عطا کی ہے وہ آزادی کے ظاہر میں یار زمین کدھر گئے زمین کہڑے پاس ٹر گیا کچھ سفر کر گئے نے بہت لب دیا نہیں پہ لب اللہ اکبر و کبیرہ اقبال فرماندہ دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ٹول پیا کھڑکانا تیرے لکھا مرن دے کتے دا مول نہیں پیدا ادھر ایک نو مارن دی سوچی بھی نہیں جاتی چل تو آزاد بیٹھے آپ آزاد بیٹھے لیکن میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ آپ اٹھو اور لڑو ہمارے بزرگوں نے ایک سبق دیا ہے کم از کم عقل سے اپنی پوری رکھا وق ایک بات میں کرتا ہوں قسم خدا دی کر کے نا گلا ایسیا ایسیا گلا پھوک مارا تو درخت اگڑے شروع ہو جائے پتھر درخت بن جان لیکن افسوس ہے یار ایڈیاں قیمتی گلا اتنے ابھی گوا بیٹھے قدر ایک نہیں رہی گل ساڈا کلندر اقبال فرمانا سنے گا اقبال کون ان کو یہ انجمن ہی بدل گئی ہے گل لمبی نہیں کرتا وقت تھوڑا سر کا وقت ہونا ہے مطالبہ غلط ہے ہاں میں ایک بات کرنا چاہتا تھا وہ کر کر دوں دوں مطالبہ رکھا گیا زاہد کو ہٹا دو پٹیا پہاڑ مریا نہیں لڑنا ہوں تو میدان چ نہ چاچے جو کنڈ بھرنے جاچے کنڈے ڈگنے چلو کچھ نہ کچھ پرم تو رہا ہے ہاں پٹ شٹ ڈولے شولے ویچ کے اگلے کچھ تو آخر بھی پتہ نہیں کی بلا جی آن کے کڑالی بجنا افسوس ہے مجھ کو تو سکھا دی ہے واہ واہ اقبال جدھر جانے کو تو کھڑا ہونا مجھ کو تو سکھا دی ہے افرنگ نے زندگی اس دور کے ملا ہیں کیوں ننگے مسلمانی نظام نے ظاہر دیا ہے یا میں جواب کر لیا گل اگلے دماغ پلٹ جائے اسلام کے مقابلے میں آنے والا سمجھے اتنے مقابلہ نہیں سوائے تسلیم کے چارہ ہی نہیں ایک ہی ہویا مار کے کتی سٹ کے آؤ سارے پریشان پھر ہاتھ رکھ کے بیٹھو بنیا گل سمجھ پہ مطالبہ یہ مطالبہ غیر شرعی ہے نقل و عقل سے ثابت کیا اس کو ایک طرف رکھو اب طریقے کی طرف آتا ہوں طریقہ بھی غیر ہے وہ طریقہ غیر شرعی کون سا ہے راستے روک رہزنی کرنا مسافروں کو پریشان کرنا لکھا لکھن دے لوگوں دے نقصان کرنا جاہل عوام کو باہر نکال کر توڑ پھوڑ کرانا دنگے فساد کرانا مسلمانوں کا اور نقصان کروانا اپنوں کا اپنوں کا یہ حرام حرام حرام کبیرہ گنا کبیرہ گنا کبیرہ گنا ایک نہیں پتہ نہیں کتنے کبائر شامل ہو جاتے ہیں اب اس طریقے کے غلط ہونے پر دلائل سنو تاکہ ہم بری ہو جائیں کہ ہم کسی غلط غلط طریقے میں ہم شامل نہیں ہو سکتے شریعت رسول کی گل سارے ٹوٹے کر دیں دے جوڑے پاک کا سدکا سب تو پیر اگے ہونا لیکن گل شریعت کے مطابق ہو گئی ہاں۔ توجہ ہے راستے روکنا پہلے پہلے میں دلائل پیش کروں گا احادیث سناؤں گا جن سے ثابت ہوگا یہ کام ناجائز ہے پھر جن حضرات نے اس کے مقابلے میں اپنے دلائل پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور شری جواز اور شری ثبوت فراہم کرنے کی کوشش کی ہے میں ان کا رد کر دوں گا دو لفظوں میں راستے روکنے دے حرمت دوتے بہت حدیث اچھے حدیث کتاب سامنے توجہ ہے بخاری مسلم ابو داؤد ترمزی نسائی ابن ماجہ بولو پہلے نمبر تھے بخاری شریف کے وچوں کتاب المظالم حدیث پڑھن لگا عن نبی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم الجلوس على الطرقات فقالوا ما لنا بد انما هي مجالسنا نتحدث فيها قال فاذا اتيت من المجالس فاعطوا حق الطريق فاعطوا الطريق حقها قالوا وما حق الطريق قال غض البصر وكف الاذى ورد السلام وامر بالمعروف ونهي عن المنكر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رستیاں اندے اوتے بیٹھ تو بچیا جے او بولو اے یا کو مل جلوس حالت ترقات راواں دے سڑکاں دے بہن تو بچیا جے یا رسول اللہ مالنا ابو ادا یہ مطلب نہیں وچ حضور جان دے سن کون وچ بیٹھے گا یہ مطلب ہے حضور نے فرمایا ہے رستے دے پاسے کنارے دے نہ بیٹھیا جے عرض کیتی یا رسول اللہ مالنا بد مجال بجہ نہیں سرو ہزور ساڈا چارا نے یہ سڈیا بیٹھک نے جی راواں گلیاں گھر باہر نکل کے بیٹھ جاتے ہیں سڑکاں دے بہ جاندے نے چوکیاں لگ جاندیاں نے کوئی تاش کھیڈ رہا ہوندا ہے گوش کر رہا ہوندا ہے کچھ کر رہا ہوندا ہے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ساڈیاں بیٹھکاں نے اساں مختلف کم واسطے اوتے بیٹھنا ہوندا ہے اے نہ سمجھی جوئے وغیرہ نجائز کم واسطے میرے آقا نے فرمایا اچھا جے بیٹھنا جے تے پھر رستے دے حق ادا کریا جے یا رسول اللہ حضور نے فرمایا غد البصر نظر نیویاں رکھ کے بیٹھے نظر جھکا کے بیٹھے جے کیوں لوگوں دیا دیا بہن عزت ٹپن گیا ٹپدیا کسی بھی خیال نہ کرے سرکار فرما نے دوسرا کفو لگا موزی شے رات نہ سٹیا جے تکلیف کسی نو نہ دیا جائے دکھ نہ کسی نو دیا جائے کفل اللہ عذاب دی شے ہٹائی رکھیا جائے اگے فرمایا رد السلام ہے کوئی سلام آکھے تے جواب دیا جائے امر بالمعروف ہے نیکی دا وی آکھ رکھیا جائے بدی تو وی ڈک لے ریا جائے اے پنج حق نے راہ دے ادا کر سکدے او دے بیٹھے آ جائے نہیں تے گھر وچ بیٹھے آ جائے توجہ ہے بخاری اجباب ہو اماتت الادان الطریق مسلم جی ہے رستے تو موزی شاہ ہٹانا بولو بولو کی مسلم شریف حدیث پڑھن لگا انه خلق كل انسان من بني ادم على 60 و 300 مفصل فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعذر حجرا عن طريق الناس او شوكتا او عظما عن طريق الناس وامر بمعروف او نهى عن منكر عدد تلك 60 و 300 سلام 100 سلام 100 سلام فانه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار آخا نامدار نے فرمایا اللہ تعالی نے ہر بندے دے تر سو سٹ جوڑ بنائے نے جڑا بندہ جڑا بندہ حضور نے فرمایا اللہ اکبر آخ الحمد للہ آخ لا الہ الا اللہ پڑھے سبحان اللہ آخ استغفر اللہ پڑھے پتھر رستے تو ہٹاوے یا کنڈا ہٹاوے یا راہ تو ہڈی ہٹاوے نیکی دا حکم کرے بدی تو ڈوکے روکے یعنی تر سو سٹ نیکیاں اس طرح دیا دہاڑ دے اندر کرے تر سو سٹ دا کفارہ پورا بندہ دنیا دے اندر ہی چرتی بن جانا ہے توجہ ہے یہ مسلم شریف دی بخاری میں بھی ہے بولو لو ترمزی شریف کے اندر بھی ہے ایک کبو داؤد تھی سنانا لیکن اس کے سند میں کلام ہے ڈنڈی نہیں مارا گا ہاں اس کی سند میں کلام ہے لیکن خیر اس درجے کی نہیں کہ بالکل قوت دلیل اس کے اندر نہ ہو اتنوں کے ساتھ ملایا جائے تو دلیل قائم اس سے ہو سکتی ہے لہذا لہذا دوسروں کی تائید میں اس کو ساتھ ملا لیتا ہوں بن بن انس انصاحل ان كذا وكذا فضيق الناس المنازل وقطع الطريق بعض مشاق نے مشکات کی شرح لکھی ہے لیکن اس میں مسامت یہاں پر ہو گئی تو آپ نے سابی فرماندن نال جنگ پہ گئے خیمے لاؤن دی واری آئی جہاد دوران رات جا پڑاؤ کیا خیمے لگن لگ پا خیمے سوڑے سوڑے کسی نے لا دیتے راہ بند کر دیتے حضور نے فرمایا آمارا منا ینادی محمد پاک نے فرمایا جا منادی اعلان کر دے من منزلا کا منزل اور فلا جہاد علا کیا اعلان کر دے جو گھروں کو تنگ کرے اور راستے روکے اس کا کوئی جہاد نہیں روا ہو ابو داود اور ان سے لیا ہے مشکات والے نے مشکات کے اندر بھی یہ موجود ہے توجہ ہے اور حدیث اور حدیث سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترمزی کے اندر ہے باب ما جا فی اماتت الاذا عن الطریق حضور نے فرمایا بینما رجل یمشی فی الطریق اذ وجد غصن شوکن فاخرہو فشکر اللہ لہو فغفر اللہ حضور نے فرمایا ایک شخص ایک شخص دوسری روایت میں آتا ہے لم یعمل عمل عمل انسال تو اس نے کبھی نیک عمل نہیں کیا تھا وہ راستے پہ جا رہا تھا ٹہنی کانٹوں کی پڑی ہوئی تھی اس نے ہٹا دی اللہ نے اتنا ہی اس کا عمل قبول کیا اللہ اس کو بخش دیا یار حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے جاواں آپ دی نظر نبوت تو حضور پچھلے مسلم دی روایت وچ فرمایا حاصل حجر عن علی الطریق پتھر ہٹاوے کنڈا ہٹاوے ہڈی ہٹاوے پھر پھر سنو پتھر ہٹاوے کنڈا ہٹاوے ہڈی ہٹاوے تے کنٹینر چوک کے رستے تے پاوے اگر پتھر کانٹا ہڈی ہٹانے سے اتنا بڑا سواب مل رہا ہے تو کنٹینر ڈالنے سے اور حدیثیں بھی سنا سکتا ہوں لیکن وقت کے پیش نظر سناتا نہیں یہ ہے ان لوگوں کے لیے جو حدیثیں مانتے ہیں اور کہتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں ہم حدیثیں مانتے ہیں لیکن آئے دن سڑکوں کے اتنے ٹائر ساڑے ہوتے ہیں ہزار نہیں آتی شرم نہیں ہوتی حدیث حدیث تانی اور حدیث مانی کا دعویٰ کرتے ہیں آئے دن یہاں حدیث دے عمل ہوں مسافر دلیل خوار ہوں یہاں حدیث دے عمل ہوں اور اگر کوئی کہے میں امام محمد رضا کی بات مانتا ہوں تو فتح رضویہ جلد تیئیس سفا نمبر سات سو چونتیس آپ سے پوچھا گیا حضور بتائیں یہ راستہ روک کر گلی روک کر ملاد کرتے ہیں یہ جائز ہے فرمایا کیا پوچھتے ہو اگر نہ ہوئے میں مجرم فرمایا کیا پوچھتے ہو راستے پر تو نماز مکرو ہے کیوں فرمایا مرور حق کے حقوق عامہ میں مداخلت ہے یار بولو اصل اسلام نو ایسا پیش کیا مسلمان کی کافر بدنام ہو گیا جس راہ روکے ہوتے مولوی کوئی مولوی صاحب لو جن نہیں بھی کیتا مولوی راہ بندر پتو کی اسی طرح میرے ہوا میں راہ رکھ جی گزرا وہ آخر اور میں انہوں آخا میں آخا پا میں بھی تھوڑے اگ مظلوم ہی ہوں مسلمان اللہ تعالی نے ایڈا مسافر رحم کیتا ہے چار فرض چار فرضوں دو کیتا ہے کہ مسافر دکھ نہ پہنچے بولو انہیں چار نو دو کیتا ہے اسا چار تو اٹھ بوجھ پا ایڈیاں اچھا ہوں کسی نے آخیا جی میرے دلائل بند ہو گئے میں سارے نہیں دینا چاہتا میرے دلائل بند ہو گئے جو ان کے ہیں وہ پیش کرتا ہوں کسی نے کسی نے کہا جی حضور نے فتح مکہ میں فتح مکہ کے موقع پر مکے کا محاصرہ نہیں کیا توجہ ایسا بے ڈھبا قیاس جس کو قیاس محل فارق کہتے ہیں کہ ایک بندہ ان قیاس کرے تو آخر سوئی کے سوراخ سے اونٹ کا بال گزر سکتا ہے تو اونٹ بھی گزر سکتا ہے ارے بھائی یہاں پر علت جامعہ اور وصف جامع کون سی ہے ارے بھائی یہ جز ہے وہ کل ہے جب جز گزر سکتا ہے تو کل کیوں نہیں گزر سکتا لیکن یہ ہو جائے کہ ہاتھ جوڑ دیں گے با تیری مہربانی یہ اپنا سر پار اصا نہیں سر پار سکتے ہوں ادھر ویخ میں ایک گل کرنا میں پوچھنا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے والے کافروں سے لڑنے گئے ہوئے تھے جہاد کے ساتھ جہاد کے لیے گئے تھے یا حضور نے فرمایا تھا کہ پتا بھی نہیں ہلانا سڈے کول پڑھن قرآن دیس پڑھی دا کیوں امام عبد رحم اللہ نے کشف الغمہ شریف کے اندر لکھیا ہے فرمایا قرآن و حدیث وہی سمجھ سکتا ہے جہد سامنے سونا تے مٹی برابر ہو جاتا ہے اندر کھڑا ہوئے نفس نظر ہوئے یورپ سے پھر قرآن سمجھ آئے کتنے لکھے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں کس درجہ ہوئے بے ہر توجہ حضور لڑنے گئے جہاد کرنے گئے محاصرہ کیا اگر وہ نہ اسلام قبول کر دے نہ ہتھیار سن دے محمد پاک میں بڑھ کے تحس کر دینا چاہیے ایسے ہیں اور جب ہم چلتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ارے بھائی کسی کو کچھ ارے بھائی ہم تو پتا بھی نہیں لاتے ہم تو تنکا بھی نہیں لاتے خبردار کسی کو کچھ نہیں کہنا اور پھر اس محاصرے کی مثال پیش کرنا ادھر کچھ نہیں کہنا ادھر سب کچھ کہنے کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں اور پھر اتنے فرق کے ہوتے ہوئے استدلال کرنا حجرے شاہ مقیم دی ایک جٹی عرض کرے توجہ سنگیو ایک دوسرا بیٹھا سی انہیں آخیا ترغیب بد ترغیب کے اندر حوالہ ہے حضور نے حضور دی سنت راہ ڈکنا میں پریشان حکا بکا میں حضور دی سنت ظلم کرنا یہ کیوں ہو سکتا فرنگیت کو اسلام بنانے کی کوشش کی جا رہی پھڑک بھی میں کہہ لو کڈو جلد نمبر دو جز نمبر تین سفر نمبر دو سو ستائیس دار و مکتب الحیات حیات چھپی روایت بھی پڑھنا ڈنڈی بھی دسنا حق بھی ایسا دساگا ذرا جنہ پڑھنے والا جو چشتی کرن کرنے بغیر رہ جائے میری حال تو میں دورہ حدیث نہیں پڑھیا اللہ سونے مدد سانو فقیرہ نہیں پڑھا چڑیا دورہ حدیث نہیں پڑیا ایمان نال میں نہیں پڑھیا اللہ وویں پڑھتا رہا سمجھ این عن جو جحيفه رضي اللہ عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو جاره قال اطرح متاعك على طريق فطرحه فجعل الناس يمرون عليه ويلعنونه فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لقيت من الناس قال وما لقيت منهم قال يلعنونني يلعنونني قال قد لعنك الله قبل الناس فقال إني لا أعود فجاء الذي شكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارفع متاعك فقد كفيت رواه الطبراني والبزار بإسناد بإسناد حسن بنحو إلا أنه قال ضع متاك على الطريق ولا ظهر الطريق فوضع فكان كل من مر به قال ما شأنك قال جأري يؤذيني قال فيدعو أهله فجاء جاره فقال رد متاعك فإني لا أوذيك عبدا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو جاره فقال له اذهب فاصبر فأتاه مرتين أو ثلاث فقال اذهب فاطرح متاعك قال في الطريق ففعل فجعل الناس يمرونه يمرون ويسألونه فيخبرهم خبر جاره فجعلوا يلعنونه فعل الله به ففعل وبعضهم يدعو عليه فجاء الیہ جارو فقال ارجع فانك لن ترى مني شيئا تقرا رواه ابو داود واللفظ له وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح لا شرط مسلم خلاصہ کی ایک شخص حضور دی بارگاہ حاضر ہوندا یا رسول اللہ پڑوسی تنگ کردا فرمایا سامان جو ایک دوسری روایت وچ ہے ابو ہریرہ علیہ فرمایا صبر کر ایک بار فرمایا صبر کر دوسرا فرمایا صبر کر جی نہیں سفر کرنا تو سامان چک راہ راہ کے بہ بندے جب چکیا رات بات رکھ دیتا بندے رہے آئے خیر وہ کی بنے سامان اتنے رکھ بیٹھا کی بنے انہیں دسنا بھی ہم سلم کیا جا لنگنا انہیں آخنا یار بد بخت بات کسی لانت کرنی کسی کچھ کرنی کسی کچھ کرنی اخیر وہ جڑا ہمسایا سی بھج کے حضور دے کول آیا یا رسول اللہ ویکھو حضور مہربانی کرو اینو آکو سامان چک لوے میں اج تو بعد اینو دکھ نہیں دین دے گا ایتھوں ثابت ثابت کی کرنا ثابت یہ کرنا بھی راہ ڈکنا ٹھیک ہو گیا ہائے ہائے ہائے افسوس کے کاش کہ جدید عربی کی بجائے قدیم عربی کو سمجھنے کے گر سیکھ لیتے بولو اے آ جدید عربی کوئی شہر نہیں جی ہے فلاں اب یت ہے رقبات کھدا کچھ نہیں اصل قرآن و حدیث نو سمجھنا اوکھا ہے شرع نو سمجھنا اوکھا ہے ابو توجہ ابو جہل عربی دان زمانے دا سی لیکن حکمت تو خالی سی قسم خدا دی حکمت خدا دی دیتی ہوئے پھر بندہ تہ تک پہنچ ہے یار گل اور اے اس لے ہوندی ہے جس لے نہ تما ہوئے نہ خوف تمہیں تے خوف خوف انسان دی ہوش اڑا دیندا ہے اسلام آتا ہے عورت ایک نہیں دو گواہی دین دو عورتوں کی ایک مرد برابر کیوں کہ جس لیے قاضی سامنے جانا ہے عورت کمزور دل ہو اٹھ جائے گا کی دینا کی نہیں اتے پیر کھلو کے ذرا قائم رہ کے گل کرتے بڑی اللہ نے فرما فتو دکھ کے فتو رکھے ہوں دوسری نال رکھی جنس نو جنس کا آسرا ہوں نال کھلوے گی جی بھولن لگے گی تو دوسرے آخر گی آئی نہیں آئی یہ مطلب خوف صحیح بولن سمجھنے بہت بڑی رکاوٹ توجہ ہے ہوں میں دسنا پہلو دساگا تے محاورے تمہارے محاورے کے مطابق مانا کیا ہوتا ہے پھر حدیث کرائن الفاظ دساگا کہ یہ اسی محاورے کے مطابق کلام ہے سجڑو ادھر میں کسی نو کہنا یا تھی کہ سڑک ریڑی لا کے کھلو جا یعنی بندے کہ فلانا کتنے وہ فلانی مصریال روڈ کے اتنے ریڑی لا کے کھلوتا ہے فلانے دا ہوٹل کتنے آ مصریال روڈ دے اتنے کوئی بے وقوف ہی سمجھے گا جڑا آ کے روڈ دے وچکار ہوٹل یا سڑک دے بچکار ریڑی لا کے کھلوتا توجہ نہیں فرمائی نہیں یہ چلتا ہے اسی طرح دا محاورہ چلتا نہیں سمجھو یار کیا یہ کہندے نہیں جا ریڑی سڑک کے لال ہے وہ مطلب ہوتا کنارا مراد یار بولو تو صحیح میرے آقا نے ایویں ہی فرمایا اور صحابی نے ایویں ہی سمجھا ہے انہاں کنارے دے اتنے جا رکھیا ہے تا کر کے حضور نے فرمایا آندے جاندے پوچھن گے جے راہ ڈکیا گیا تے آونا جانا تے ہے کسے نے او پوچھنا کنے سمجھ آئی کہ نہیں آئی اور حدیث دے وچ لفظ نے ہونے اے جڑی پہلے روایت پڑھی ہے بازار دی اودے اندر یہ آیا ہے علی الطریق او علی ظہر الطریق یار اتنا بھی غور نہیں کیتا پر وہی گل نفس غالب ہوئے نا تو ظلم کرتا ہے کہ پھر خود بدلتے نہیں قرآن کو بدلتے کوشش کرتا مروڑن دی نہ مسلمان کا کام ہے پامے میرے خلاف چل جاندی ہے میں شرح کے پیچھے قرآن و حدیث دے حدیش چلا قرآن و حدیث نو اپنے پیچھے موڑن دی کوشش نہ کرا یہ وہ ظلم ہے جس کی معافی نہیں ہوتی یہ خیانت ہے دین کے اندر طریق عربی کا ایک محاورہ ہے زہر الوادی بطن الوادی جب آپ کہتے ہیں وادی کا کنارا زہر الوادی اس کا مطلب ہے وادی کا کنارا جب آپ کہتے ہیں بطن الوادی تو اس کا مطلب ہے وادی کا درمیان پیٹ توجہ نہیں فرمائی تاج العروس شرح کاموس لغت عربی کی دنیا کی مشہور مستند کتاب امام مرتضا زبیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امام رضی اللہ عنہ کی ردی زبیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ فرماتے ہیں ظاہر الطریق کا معنی ہوتا ہے راستے کا کنارہ کیا معنی ہوتا ہے تو صحابی نے راستے کے کنارے پہ سامان رکھ لیا آتے جاتے ہوئے بندے پوچھتے تھے خیر ہے یار کیوں ادھر بیٹھے ہوئے ہو ارے بھائی راستے کے درمیان میں رکھ کر اور راستے کو روکنا یہ حضور کے کسی عقل مند امتی سے ممکن نہیں سرکار سے کیسے ممکن ہو سکتا ہے لہذا بھائی ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں شریعت کے لیے ہم قربان ہیں ہر جگہ پر حاضر ہیں لیکن خلاف شریعت اگر کوئی دعوت دے تو ہاشا و اللہ جب تک اللہ نے عقل قائم رکھی ہے جب تک یہ دین اور ایمان یہ اندر موجود پڑا ہے ہم ایسی کوئی بے وقوفی کی حرکت نہیں کر سکتے ہم کسی سے لڑ اور یہ بھی ساتھ بتا دوں ہم سننی ہیں ہم سننی ہے ہم سننی ہے ہمارے مذہب کے عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے لا نرل خروج ہم لڑنے والے نہیں ہیں ہم ظالموں کے ظلم سہتے ہیں صرف حق کہتے ہیں حق کہنے سے روک کوئی نہیں سکتا اور ہمیں کوئی خفیف لقل بنا کر لڑا کوئی نہیں سکتا اسی کینڈے چ رہن والے ہیں تسا دیکھو گے فلانی تنظیم اٹھ پڑی جہاد کے نام پر فلانی جہاد کے نام پر فلانی جہاد کے نام پر کوئی تعلق نہیں آ و جماعت کا ایسی تنظیموں سے ہم نہ آسرا رکھتے ہیں نہ رکھنے کا کہتے ہیں کوئی مائی کلال ثابت نہیں کر سکتا کہ چشتی نے کبھی کبھی رکھا رکھا ہو اصا بھی بندے مارنے سے خدا دی مکھی مارنا مکھی مارنا بھی پسند نہیں کرنا رہا جہاد اس کا تعلق وہ امام اہل سنت فاضل بریلوی نے فتح رضویہ میں کھول کے بیان کر دیا اس کا تعلق حکمرانوں سے ہے نہیں کریں گے تو وہ مجرم اگر کوئی حضور کی گستاخی کرتا ہے تو ہمارے فوکہ یہ نہیں کہتے کہ عوام کا فرض بنتا اس کو مارو وہ کہتے ہیں حکمران کا فرض بنتا ہے مارو لیکن اتنا کہتے ہیں کہ اگر کوئی اٹھ کر عاشق اور اس کو مار دیتا ہے تو پھر یہ عذاب سزا کا مستحق نہیں یہ انعام کا مستحق ہے مسلے کے خلاصے کٹ کٹ کے تین اینوئے لٹھ مسلے سمجھائی جائیں گستاخی کوئی کرے کوئی نبوت کا دعویٰ کرے عوام کا اس کو مارنا فرض نہیں چور چوری کرے ہاتھ کاٹنا عوام کا فرض نہیں جتنی آیات ہیں قرآن کی جو سزا جہاد سے متعلق ہے وہ حکمرانوں سے مخاطب ہے عوام سے نہیں لانتی ہوگا جو عوام کا فرد بتائے عوام کو ایسے مسائل میں الجھائے مسلمانوں میں فکر فساد کروائے ہاں اگر کسی نے چور کا ہاتھ واقعات کاٹ دیا عوام میں سے یا گستاخ کو مار دیا تحقیق تفتیش ضرور ہوگی کہ کسی اور اور بنیاد پر نہ ہو واقع چوری اور گستاخی کی بنیاد پر ہو تو پھر اسلام یہ بھی نہیں کر سکتا کہ اس کو تین سو دو لگا کر اندر کر دے توجہ نہیں فرمائی نے پھر وہ انعام کا مستحق ہوتا ہے جی فاروق اعظم فاروق اعظم کے دور اندر ایک عیسائی نے پادری نے گستاخی کی اس طرح بچے کھیل رہے سن گیند گیند کھیل رہے سن گیند پادری کی گود جا پائی بچے منگن گئے انہیں آخیا تھی تھوڑا محمد بھی آ جائے تو میں نہیں دینا بچیا نو گسا لگا جڑے جہے ڈنڈے فٹ کے کھڑے سن انہوں نے کٹ کٹ کے مار د حضرت عمر نو خبر ہوئی آپ فرما نے الحمد للہ ہوں اسلام کی عزت بنی بنی کہ مسلمانوں دے بچے بھی اپنے نبی کی غیرت رکھ رہے ہیں لیکن حضور کی غیرت کے نام پر غلط راستے پر نہیں ڈالنا بھائی ہمارا مذہب ہے ہمیں حکومت دہشت گرد کہنے اور بنانے کی نہ سوچے ہم سننی ہے ہم سننی ہے ہم سننی ہے اصل اوروں کے پاس لڑائیاں ان کی قتل ان کے نام ہوں گے ہمارے نام قتل نہیں ہوں گے ہم ایک ہی جرم کرتے ہیں کیا کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے نے مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند اپنے ہے خفا مجھ سے بیگانے بھی نہ خوش میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کند مشکل ہے کہ ایک بندے حق بھی روح بندے خاصات کے توتے کو کہے کوہ تمام اساں راہ نہیں روک سکتا ایڈے ایڈے نواب رئیس جہے ادے ادے صوبیاں دے مالک نے وہ میرے پیر دے درد کتیاں چاہ بہن دے آخرد آواز الحمد للہ